جادوگروں نے کہا قسم اسات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا